ان پرندوں نے اوپر سے اس کو ایک پیغام دیا مالک سمجھ نہیں پائے اور یہ پنجرے کے اندر ایسا پڑ گیا جیسے مر گیا ہو بالکل سانس واس روک کر کے پڑ گئے آنکھ بند مالک نے دیکھا سمجھا کیا فائدہ جس کو رکھ کر کے بیچارہ مر گیا نکال کر باہر پھینک دیں جیسے نکال کے باہر پھینکا اوپر سوڑا قوم کے ساتھ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ شامل ہو تو جو مخلوق جس ماحول کی ہے اسی ماحول میں اسے اچھا لگتا ہے اس ماحول سے ہٹ کر نہیں اچھا لگتا جسم کو آرام ملتا ہے کھانا کھا کر پانی پی کر اچھے بستر پر لیٹ کر خوشگوار موسم میں ایئر کنڈیشن میں اچھی گاڑیوں میں اچھی سواریوں میں جسم کو آرام ملتا ہے روح کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں روح کو نہ ان کھانوں سے دلچسپی ہے جو دسترخوان پر سجائے جاتے ہیں نہ ان مشروبات سے کوئی دلچسپی ہے جن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھا جاتا ہے کس قسم کے کپڑوں سے ڈریس سے اور لباس سے کوئی دلچسپی ہے نہ ہمارے خوبصورت اور آرام دہ مکانات سے اور ہماری سواریوں سے کوئی دلچسپی ہے کیونکہ جسم کسی ماحول کا ہے جسم کو تو اللہ نے زمین سے بنایا ہے جسم کو تو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور یہ ساری چیزیں بھی مٹی ہی ہیں ہمارے کھانے ہمارا پانی ہمارے مشروبات ہمارے کپڑے ہماری گاڑیاں ہماری سواریاں ہمارے مکانات ہمارا زندگی کا سامان یہ سب بھی تو بڑی ہے بنائے نا یہ ساری چیزیں اسی ماحول کی ہیں جس ماحول میں جسم بنائے ہیں اسی لیے جب ہم کسی جسم کو قبر میں اتارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے جملے دوہرا کے آپ کی زبان سے منہا خلقنا کم وفی ہا کم و منہا نخرج کم تارتن اللہ نے فرمایا اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اسی میں ہم تم کو واپس کریں گے اور اسی سے ہم دوبارہ تم کو پھر اٹھائیں گے تو جس وقت لوگ اسی ماحول کریں اس لیے جسم کو اپنے ماحول کی چیزوں میں اچھا لگتا ہے اس سے خوشی ہوتی ہے جن لوگوں نے اپنے جسم کو خوش کرنا خوب سیکھ لیا ہے وہ کھانا کھانے کے لیے چائے پینے کے لیے لمبے لمبے سفر کر کے جاتے ہیں فلاں ڈھابے میں کھانا کھائیں گے فلاں جگہ کی بریانی بڑی اچھی اور فلاں جگہ کا قورمہ بہت عمدہ اور فلا جگہ کا مرغ مسلم بہت عمدہ کیسے کیسے شوق ہوتے ہیں لوگوں کے یہ شوق ان لوگوں کے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی روح کو دبا کر رکھا ہوتا ہے اور جو اپنے جسم کے تقاضوں کے یعنی نفس کے غلام بن گئے ہوتے ہیں ان لوگوں کے بھی شوق ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی روح کو طاقت پر بنایا ہوتا ہے ان کے شوق وہ ہوتے ہیں جو روح کو پسند پھر ان کا شوق کیا ہوتا ہے اللہ والے کی مجلس میں جائیں گے اتنا وقت مسجد میں گزاریں گے اتنی دیر نماز پڑھیں گے اتنی دیر تلاوت کریں گے اتنی دیر اللہ کو یاد کریں گے اور چاہے جسم تھکا ہوا ہو پھر بھی ان کو اسی میں مزہ آتا ہے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک جاتے تھے سفر میں تو فرماتے تھے بلال اذان دو ذرا نماز پڑھے تو آرام ملے ہم لیٹتے ہیں تو ہمیں آرام ملتا ہے ہم سوتے ہیں تو ہم کو آرام ملتا ہے ہم کہتے ہیں بہت تھکے ہیں نماز کیسے پڑھیں اور حضور فرماتے تھے بلال بہت تھکے ہیں اذان دو نماز پڑھیں گے تو تھکان ختم ہوگی آرام ملے گا کیوں اس لیے کہ روح کو پالا پوسا گیا تھا روح کے تقاضے پورے کیے گئے تھے روح کو طاقتور بنائے گئے جسم ہمارا الگ ماحول کا ہے ہماری روح الگ ماحول کی ہے جسم کو اللہ نے زمین سے پیدا کیا ہے جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے روح کو مٹی سے نہیں بنایا روح کو زمین سے نہیں بنایا روح دوسرے عالم کی مخلوق ہے وہ یس الو نانی روح لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کولی روح من امر آپ کہہ دیجیے روح میرے رب کا امر ہے وما اوتی تم من العلم اللہ کلیلا اور تمہارا علم بہت تھوڑا ہے تم روح کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جان پاؤ تو روح دوسرے عالم کی تو روح کا دل بھی اس عالم کی چیزوں میں نہیں لگتا اس کا دل لگتا ہے اس عالم کی چیزوں اور اس عالم کی چیز کیا ہے اس عالم کی چیز کھانا پینا سونا لباس مکان سواریاں یہ نہیں ہے اس عالم کی چیز ہے ذکر عبادت تلاوت اللہ کی یاد اللہ کی محبت اللہ کی معرفت یہ اس عالم کی چیز ہے سکون جو ہے نا سکون اطمینان قلب اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے اس کا تعلق روح سے آسانی کے ساتھ سمجھیں جیسے ہم مشینیں استعمال کرتے ہیں نا گاڑیاں استعمال کرتے ہیں اب ہماری گاڑی میں ایک ہوتا ہے انجن آئل ایک ہوتا ہے گیئر آئل ایک ہوتا ہے بریک آئل یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں اب کوئی کہے میں نے تو انجن آئل کٹ ڈالا ہے بریک آئل نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے بریک آئل الگ چیز ہے اس کی الگ ضرورت ہے انجن آئل الگ چیز ہے اس کی الگ ضرورت ہے نہیں ڈالو گے تو نقصان ہوگا تو جس طرح ہماری اپنی مشین کی ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں اسی طرح یہ جو ہمارا وجود ہے اس کی ضرورتیں بھی الگ الگ ہیں جسم کی ضرورتیں الگ ہیں روح کی ضرورتیں الگ ہیں بعض چیزوں کا تعلق جسم سے ہے بعض چیزوں کا تعلق روح سے ہے جو مجھے تھکنا اور چوبن ہونا تھکان ختم ہونا بھوک لگنا بھوک کا ختم ہو جانا پیاس لگنا پیاس کا ختم ہو جانا سیراب ہو جانا نیند آنا پھر نیند پوری ہو جانا یہ سب جسم کے احوال ہیں ان چیزوں کا تعلق جسم ہے اور اطمینان سکون یہ جسم کے احوال نہیں ہیں یہ روح کے احوال ہیں ان چیزوں کا تعلق روح ہے اب جو روح کو اپنا ماحول نہیں ملتا صرف جسم کو اس کا ماحول ملتا ہے اور روح کو بھی مجبور کر کے جسم والے ماحول میں ہی رکھا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جسم مطمئن ہوتا ہے اس کا خوب پیٹ بھرا ہوتا ہے اس نے خوب پیا ہوتا ہے خوب کھایا ہوتا ہے الماری میں اچھے اچھے کپڑے ہوتے ہیں عمدہ عمدہ لباس ہوتے ہیں عمدہ عمدہ پرفیوم ہوتے ہیں عمدہ مکان ہوتا ہے عمدہ سواریاں ہوتی ہیں جسم کا سارا سامان ہوتا ہے روح کو بھی اسی سامان سے بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ چیختی ہے پکارتی ہے احتجاج کرتی ہے پھر اس کو سکون نہیں ملتا اس میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اسی لیے دنیا کے جو بڑے بڑے دولت مند ہیں وہ سب سے زیادہ بے چینی کی زندگی گزارتے ہیں اگر انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا اگر اللہ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے اس لیے اس بے چینی کا تعلق روح سے ہوتا ہے انہوں نے روح کو جسم کے ماحول میں رکھا ہوا ہے روح کی ضرورتیں نہیں پوری کرتے تو بے چینی ہوتی نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ ڈاکٹروں کے پاس جا کے پوچھیں کہ سب سے زیادہ مریض کس بیماری کے آتے ہیں وہ کہیں گے سب سے زیادہ مریض ڈپریشن کے آتے ہیں نفسیاتی امراض کے مریض سب سے زیادہ ذہنی الجھن کے مریض سب سے زیادہ کیوں نہ آئے سارے تقاضے جسم کے پورے کیے جا رہے ہیں ساری محنت جسم پر ہو رہی ہے جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے پر ہو رہی ہے اور روح کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ جسم کے تقاضوں میں رہے جسم کے ماحول میں رہے وہ جسم کے ماحول میں نہیں رہنا چاہتی وہ اپنے ماحول میں رہنا چاہتی ہے کسی کو بھی اجنبی ماحول میں اچھا نہیں لگتا ہر ایک کو اپنے ماحول میں اچھا لگتا کوئی بردی کو مجبور کرے کہ پانی میں رہے اور بطف کو مجبور کرے کہ خشکی میں رہے تو دونوں کو اچھا نہیں لگے گا بطف پانی کے لیے پیدا ہوئی ہے اس کو پانی میں اچھا لگے گا مرغی خشکی کے لیے پیدا ہوئی ہے اس کو خشکی میں اچھا لگے گا پرندے درختوں پر بسیرا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں مچھلیاں پانی میں رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں اب کوئی مچھلیوں کو اٹھا کر درختوں پر چڑھا دے اور سب پرندوں کو اٹھا کر پانی میں اتار دے دونوں بھی سیم ہو جائیں گے دونوں پریشان ہو کبھی کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے روح کو اس کا ماحول ملا ہوتا ہے جسم کو اس کا اپنا ماحول نہیں ملا ہوتا تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے کپڑے وہ سیدھا ہوتے پیٹ خالی ہوتا ہے فاقوں پر فاقے ہو رہے ہوتے ہیں اچھا مشروب بھی پینے کو نہیں ملتا جس میں کمزور ہو جاتا ہے خوبصورتی بھی کم ہو جاتی ہے لاگر ہو جاتا ہے لیکن اندر سے دل بہت مطمئن ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے حتیٰ کی جسموں کو ستایا جا رہا ہوتا ہے ان کو کچوکے لگائے جا رہے ہوتے ہیں ان پر زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے اس کے باوجود چونکہ روح کو اپنا ماحول ملتا ہے تو روح بہت خوش ہوتی ہے بہت مطمئن ہوتی ہے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اطمینان نصیب فرماتے ہیں کہ خاص اللہ کا احسان اور کرم ہوتا ہے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کے طور پر ذکر فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ارشاد فرمایا علم لک صدرک کیا ہم نے آپ کے دل کو اطمینان نہیں دیا ہوا کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا ہے کیا ہم نے آپ کو مطمئن نہیں کر دیا ہے کب اتری تھی آئے کس ماحول میں اتری تھی یہ صورت ہم غور کریں ظلم پر ظلم ہو رہا ہے ڈھنگ سے کھانے کو بھی نہیں مل رہا ڈھنگ سے پینے کو بھی نہیں مل رہا کپڑے بھی بہت اچھے نہیں ہیں حضور کے پاس صحابہ کرام کے پاس استقبال بھی نہیں ہو رہا محبتوں کا جواب نفرت سے مل رہا ہے دعوت کا جواب گالیوں سے مل رہا ہے حضور لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگ حضور کی اور صحابہ کی دنیا کی زندگی کو جہنم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں گھر سے نکلنا مشکل ہے کانٹے بچھائے جاتے ہیں راستوں میں پتھر مارے جاتے ہیں آپ پر حرم پاک میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کبھی اوجری ڈال دی جاتی ہے کبھی گلے میں پندا لگایا جاتا ہے لیکن یہ سارے حالات جسم کے ساتھ ہیں اللہ فرما رہے ہیں بالکل پریشان نہ ہو ہم ان حالات کو بدل دیں گے آپ ذرا یہ تو دیکھیں ان حالات میں بھی آپ کے دل میں کوئی بے چینی ہے آپ کے دل میں کوئی بے اطمینانی ہے یہ ہمارا کتنا بڑا انعام ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے باقی اصل میں یہ امتحان آپ کا نہیں ہے یہ امتحان ان ناسمجھوں کا ہے جو آپ کو ستا رہے ہیں جو آپ کے صحابہ کو ستا رہے ہیں اصل میں یہ ان کا امتحان ہو رہا ہے لیکن ان کا امتحان مکمل ہو اس کی خاطر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قربانی تو دینی پڑے گی جس میں کہ حالات اتنے قابل لحاظ نہیں ہیں اچھے ہو جائیں بہت اچھی بات ہے نہ ہو تو کئی دن کے لیے دیکھیں ایک آدمی کو بھیونڈی سے بمبئی جانا ہے وہ بس اسٹینڈ پہنچے اور اسے معلوم ہو جائے کہ صاحب یہ گاڑی جو کھڑی ہے یہ بمبئی جائے گی کرایہ بھی بہت واجتی ہے اور ایئر کنڈیشن گاڑی ہے بہت آرام سے جائیں گے خوش اچھا، ہو جائے گا اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے اس گرمی کے زمانے میں ایئر کنڈیشن گاڑی ہے سیٹ بھی مہیا ہے کرایہ بھی واجبی ہے میں تو بیٹھ کے چلا جاؤں گا تو اب یوں سمجھے کہ بمبئی جانا جو مقصد ہے تھوڑی دیر کے لیے سمجھے اس کا تعلق روح سے ہے اور ایئر کنڈیشن سواری کا مل جانا اس کا تعلق جسم سے ہے اس کو بطور مثال سمجھے اب دوبارہ بمبئی جانا تک پہنچے انہوں نے کہا صاحب پچھلی مرتبہ تو ہم کو ایئر کنڈیشن گاڑی مل گئی تھی اب یہ ہے کہنے لگے ہاں ہے تو یہ ایئر کنڈیشن گاڑی لیکن یہ بمبئی نہیں جا رہی ہے پونا جا رہی ہے اور اگر بمبئی جانا ہے آپ کو پیلے نان اے سی گاڑی آپ ایک کام کریے اسے بیٹھ جائیے آرام بہت ملے گا اے سی گاڑی میں بیٹھ جائیں نہیں جائے گی بمبئی کیا فرق پڑتا ہے پونا گھر جائے گی تو جس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا وہ تو بیٹھ جائے گا کہ میں تو تفریح کرنے کے لیے آیا مجھے تو بس اچھی سواری چاہیے آرام ملنا چاہیے اور جس کو وقت پر بمبئی پہنچنا ہے وہ کہے گا بھائی مل جاتی ایسی گاڑی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا لیکن اگر نہیں ملتی تو میں ایسی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے اپنی منزل سے دور تو نہیں جاؤں گا مجھے تو اپنی منزل پر جانا ہے مجھے تو وقت پر پہنچنا ہے مجھے فلاں میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے مجھے فلاں شخص سے ملاقات کرنی ہے مل جاتی اچھی آرام دہ گاڑی تو ٹھیک ہے ورنہ جیسی ہے میں گاڑی پر میں بیٹھ جاؤں گا لیکن میں اپنی منزل پر جاؤں گا میں اس گاڑی پر نہیں بیٹھوں گا جو مجھے میری منزل سے دور کر دے ہر عقل مند آدمی یہی کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی ایمان والوں کو سمجھا رہے ہیں دیکھو روح کے تقاضوں کو پورا کر کے اللہ کو راضی کر کے اچھا کھانے کو مل جائے اچھا پینے کو مل جائے اچھا پہننے کو مل جائے اچھا مکان رہنے کو مل جائے اچھی سواری سفر کے لیے مل جائے تو اللہ کا انعام ہے اللہ کا شکر ادا کرو لیکن کیا تم اتنے بے وقوف ہو کہ تم صرف اچھا کھانے کے لیے اچھا پینے کے لیے اچھی سواری کے لیے اچھے مکان کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے تو پھر اس شخص کی مثال اسی جیسی ہے جس کو جانا تو تھا بمبئی لیکن ایئر کنڈیشن گاڑی کے لیے بیٹھ کر پورا چلا جاتا یہ تو اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے یہ تو نادان ہے پھر پتا ہے پونا کے میزبانوں کو اسے اتار کے کہاں لے جانا چاہیے اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ پونا ہی کچھ تذکرہ ہو رہا ہے مثال میں بڑا اچھا انتظام ہے پھر وہاں پھر اس کو وہاں کے مینٹل ہاسپٹل لے جانا چاہیے کہ بھائی کچھ دنوں کے لیے اس کو رکھ لو ہاں جب یہ اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا اس کے دماغ کا علاج ہو جائے گا تب ہم آ کر واپس لے جائیں گے اس بے وقوف کو یہ بھی خبر نہیں کہ مجھے جانا کہاں اس دن میں اے سی کے چکر میں غلط منزل کے لیے بیٹھ گیا ارے میرے دوستو ہمیں اللہ نے آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے دنیا میں ہمیں کھانے کے لیے پینے کے لیے اچھا پیسہ کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا جو اپنی آخرت برباد کرتا ہے اپنی دنیا بنانے کے لیے وہ اس سے بڑا بے وقوف ہے جو صرف ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھنے کے لیے اپنی منزل سے دور ہوتا ہے اللہ اس بے وقوفی سے ہماری حفاظت فرمائے اور اصل تو آخرت جانا تو وہی ہے پھر انسان وہاں ہمیشہ ہمیشہ خون کے آنسو روئے گا خون کے آنسو لیکن کوئی خیریت پوچھنے والا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت صحابہ کرام کو اس کی مشق کرائی آخرت کی خاطر دنیا کو لات مارنا سیکھو جب سیکھ جاؤ گے تو ہم تمہیں دنیا بھی اتنی دے دیں گے کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کے رشک کریں گے زمانے میں صاحب اکرام کے گھروں میں فاقوں پر فاقے ہوتے تھے کبھی کھانے کو مل گیا تو وہ بڑا خوشی کا موقع ہوتا تھا اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الفقر مجھے اس کا بالکل ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم لوگ بھوکے مرو گے مجھے بالکل ڈر نہیں ہے اس کا افشا هلك سب کو کما مجھے ڈر اس کا ہے کہ اللہ تمہارے اوپر دنیا الٹ دیں گے خوب دیں گے جیسے کوئی کھڑا پانی کا ہو اور اسے اٹھا کر اوپر سے الٹ دیا جائے جیسے پانی کی بھری ہوئی بالٹی ہو اسے اٹھا کے الٹ کتنی زور سے پانی گرتا ہے اس کو کہتے ہیں سب تم بولا کتنی ان تصب عليكم الدنيا صبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر اس کا ہے کہ دنیا اٹھا کر اللہ تمہارے اوپر ابھیل دیں گے بے حساب دنیا ملے گی لیکن پھر تم تو سمجھ جاؤ گے لیکن تمہاری اگلی نسلیں جنہوں نے اپنی تربیت کی فکر نہیں کی ہوگی وہ دنیا کو مقصد بنا لیں گے اور پھر وہ دنیا میں الجھ کر ایسی برباد ہو جائیں گے جیسے تم سے پہلے والے برباد ہوئے اور آج ہم سب کی بربادی کی یہی وجہ ہے دنیا کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں دنیا کی خاطر دھوکہ دیتے ہیں دنیا کی خاطر وعدہ خلافی کرتے ہیں دنیا کی خاطر بےمانی کرتے ہیں دنیا کی خاطر ملاوٹ کرتے ہیں دنیا کی خاطر وزن بڑھاتے ہیں دھوکے دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں روح چیختی ہے چلاتی ہے آخر پر بات کرتے ہیں اس دنیا کے لیے جو باقی رہنے والی نہیں ہے یا تو وہ ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی یا ہم اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے کیا یہ دنیا کے یا تو انسان باقی رہتا ہے دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے یا دنیا باقی رہتی ہے انسان چھوڑ کر چلا جاتا ہے ان دونوں کا رشتہ بہت دنوں تک چلنے والا نبھنے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان جتایا احسان آپ دیکھیں ان حالات میں بھی آپ دیکھیں ہم نے آپ کو کیسا اطمینان دیا ہوا ہے کیسا سکون دیا ہوا ہے اس لیے کہ اطمینان اور سکون کا تعلق روح سے ہے اور روح کی غذا روٹی چاول سالن گوشت مرغ اور یہ مختلف قسم کی چیزیں یہ روح کی غذا نہیں ہے روح کی غذا اللہ کی یاد ہے روح کی غذا آخرت کی فکر ہے روح کی غذا عبادت ہے روح کی غذا ذکر و تلاوت ہے جب یہ غذا ملتی ہے اللہ تعالیٰ روح کو اطمینان دیتے ہیں سکون دیتے ہیں کوئی ایک بھی اللہ والا ڈپریشن کا مریض نہیں ملے گا کوئی ایک بھی متقی انسان نفسیاتی مریض نہیں ملے گا اور بڑے بڑے کروڑ پتی اربوں پتی آپ کو ڈپریشن کے مریض ملیں گے بلکہ وہی ملیں گے زیادہ کیوں یہ فرق ہے اللہ خیر یہ فرد ہمارے سمجھ میں آ جائے اور پھر روح کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کسی کو کروڑ پتی بھی بنا دے ارب پتی بھی بنا دے تو ارب پتی ہو جانے سے وہ کا مریض نہیں ہوگا کیونکہ اس نے روح کی ضرورتیں پوری کی ہے تو پھر تو اللہ دونوں نعمتیں آتا فرمائیں گے اور کتنے صحابہ کرام تھے جن کو اللہ نے دونوں نعمتیں آتا فرمائی تھی حضرت عبد الرحمان ابن آؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے حضرت عثمان کے زمانے میں بڑے فتنے پیدا ہو گئے تو بعض فتینوں تینوں نے اعتراض کیا صاحب یہ تو خزانہ لٹا رہے ہیں یہ تو اپنے رشتے داروں کو ان کو اتنا دے دیا ان کو اتنا دے دیا ان کو اتنا دے دیا آج تک بعض لوگوں کے دلوں میں یہ شکایت ہے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے میرا کتنا بڑا کاروبار ہے میں اپنے کسی رشتہ دار کو سرکاری پیسہ نہیں دیتا میں اپنے رشتہ داروں کو جتنا میرا دل چاہتا ہے میں ان کو دیتا ہوں میں ان کی خوب مدد کرتا ہوں لیکن الحمدللہ میں ان سب کو اپنے ذاتی کاروبار سے دیتا ہوں اپنا پیسہ دیتا ہوں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی اپنے رشتہ داروں کی مدد فرمائی اور رشتہ داروں کی مدد کرنے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے دل قربا حق کہو اللہ نے فرمایا رشتے دار کو صاحب دو اللہ کہتے چاہے قانون وہ تمہارا پارٹنر نہ ہو لیکن تم اس کو اپنے کاروبار میں اپنا پارٹنر سمجھو جس طرح اپنے پارٹنر کا حصہ ادا کرتے ہو اس طرح رشتے داروں کا حق اللہ نے مقرر کیا وہ ادا کرو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتے داروں کی خوب مدد کرتے تھے خوب ان کو حقیے اور تحفے دیتے تھے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سرکاری سدانے سے دیتے تھے وہ یا تو نادان ہیں یا زدی اور جھوٹے ہیں تو نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو نوازا تھا حضرت عبد الرحمان ابن عوف کو نوازا تھا اور بہت سارے لوگ تھے ان کو نوازا تھا لیکن ان حضرات کو روح کے مقابلے میں جسم کے تقاضوں کی پرواہ نہیں ہوتی تھی جسم کے تقاضوں کے مقابلے میں روح کے تقاضوں کی پرواہ ہوتی تھی روح کی غذا ہے اللہ کی یاد جب روح کو اس کا ماحول ملتا ہے جب دل ذکر کا عادی ہو جاتا ہے اور خوب یاد رکھیے کہ جب دل کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے لطیف ہے اور لطیف ہے روح کا ہی نام ہے یہ جو لطائف ہے نا لطائف یہ اصل میں روح کے اعتبارات ہیں شاید بہت گاڑی ہو گئی بات چلیں چلے آسان کر لیتے ہیں ایک آدمی ہے گورا ہے تاجر ہے ذہین ہے پڑھا لکھا ہے مہربان ہے با اخلاق ہے گنتی کیجیے کتنے آدمی ہو گئے اب گننا شروع کرے کوئی آدمی گورا پڑھا لکھا با اخلاق ذہین دولت مند پانچ ہو گئے پانچ ہوئے ایک ہی ہے یہ اس کی الگ الگ حیثیتیں جن کو کہتے ہیں اعتبارات یہ اس کی کنڈیشن ہیں وہی ہے چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے کیسے اپنے بیٹے سے چھوٹا ہے اپنے بیٹے سے بڑا ہے اپنے باپ سے چھوٹا ہے اپنے بڑے بھائی سے چھوٹا ہے چھوٹے بھائی سے بڑا ہے بیٹا بھی ہے باپ بھی ہے یہ اسی کے اعتبارات ہیں وہ بیٹا بھی ہے باپ بھی ہے وہ اپنے بیٹے کا باپ ہے اپنے باپ کا بیٹا ہے ان کو کہتے ہیں اعتبارات یہ جو پانچ لطائف ہیں نا عالم امر کے یہ سب روح کے اعتبارات ہیں روح ایک ایک لطیفہ کل لطیفہ روح لطیفہ سر لطیفہ خفی لطیفہ افا یہ پانچ الگ الگ نہیں ہیں یہ روح کے پانچ اعتبارات ہیں لیکن یہ ذرا گہرا علم ہے بہت آسانی سے نہیں سمجھ میں آتا اور بہت تفصیل عام مجموعوں میں عرض کی بھی نہیں جا سکتی تو جن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ بات عرض کر دی جاتی ہے تو یہ لطیفہ ہے کل روح ہے روح لطیفہ قلب کا لطیفہ قلب میں ذکر کا جاری ہونا یعنی روح کا ذاکر بننا لطیفہ روح میں ذکر کا جاری ہونا یعنی روح کا ذاکر بننا لطیف سر میں ذکر کا جاری ہونا یعنی روح کا ذاکر بننا لطیفہ خفی میں لطیف اقبا میں ذکر کا جاری ہونا یعنی روح کا ذاکر بننا روح ہر جہد سے روح میں ذکر آ جائے ہر اعتبار سے روح میں ذکر آ جائے جب ذکر آتا ہے تو روح کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے اور یہ ہے وہ ماحول جس سے روح آئی ہے اسے اپنا ماحول مل جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کا مقوم بیان کیا ارشاد فرمایا پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں انا عند بی میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں یعنی جب وہ گمان کرتا ہے آنکھ بند کر کے سر جھکا کر کے بیٹھتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے اللہ کہتے ہیں میں اتار دیتا ہوں رحمت میرے دل میں روشنی آ رہی ہے اللہ کہتے ہیں میں روشن کر دیتا ہوں میرے لیے کیا مشکل ہے اس نے مجھ سے اچھی امید رکھی اس نے مجھ سے اچھا گمان کیا میں اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہوں وہ انا ہوں ادا اداکارا اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں ان ز کرانی فی نفسی ہی کرت تو فی نفسی اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں وہ ان زکرانی فی مل ان زکر تو فی مل ان خیر ان من ہوم اور اگر وہ مجھے مجمے میں یاد کرتا ہے میں اس سے اچھے مجمے میں اس کو یاد کرتا ہوں تو اس ذکر کے نتیجے میں جب ذکر رچ بن جاتا ہے روح میں جب یہ ذکر روح کی غذا بن جاتا ہے جب قلب ہر وقت ذاکر ہو جاتا ہے پھر ذہن میں رکھیے گا قلب کا لفظ بھی روح کے بارے میں استعمال ہوا ہے یہ بھی روح کا ایک اعتبار ہے تو جب قلب ذاکر بن جاتا ہے جب قلب میں ذکر رج بس جاتا ہے تو اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے اللہ کی معیت حاصل ہونے کا مطلب یہ اسے اپنا ماحول مل جاتا ہے عالم سے اس کا رشتہ ہو جاتا ہے عالم امر سے اس کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے اسے اپنا ماحول مل جاتا ہے وہ ماحول میں اثر ہو جاتا ہے جس ماحول میں بڑھتے رہتے ہیں اور اپنا ماحول تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے پھر اس روح کو کوئی غمگین نہیں کر سکتا پھر اس روح کو کوئی ڈرا نہیں سکتا پھر اس روح کو کوئی بے چین نہیں کر سکتا چاہے جسم پر جتنے حالات آئیں چاہے پاکوں پر پاکے آئیں جسم کمزور ہوگا لیکن روح بے چین نہیں ہوگی چاہے ساری دنیا دشمن ہو جائے جسم کو زخم لگیں گے جسم پر تکلیفیں آئیں گے لیکن روح بے چین نہیں ہوگی یہ انعام ہے پروردگار عالم کا اور یہی سب سے بڑا انعام ہے اللہ یہ انعام ہم سب کو نصیب فرمائے اس کی مشق کرائی جاتی ہے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مشق کرائی جاتی ہے اور تکمیلی طور پر مشق کرائی جاتی ہے اس کی مشق کرنے کے لیے کچھ دن کے واسطے دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے اب انسان آسانی سے تاریخ دنیا نہیں بنتا تو اللہ اپنے فضل سے اس کو مطلوب کو دنیا بنا دیتے ہیں یعنی وہ دنیا کو نہیں چھوڑتا جب اللہ اس کو مشق کرانا چاہتے ہیں تو اللہ دنیا کو حکم دیتے ہیں کچھ دن کے لیے تو میرے بندے کو چھوڑ دے چھوڑ کے چلیے تاکہ اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑنا ہے تب جا کر کاروبار میں سج بولنا آئے گا تب جا کر بےمانی سے بچنا ہے ورنہ نماز بھی پڑھیں گے کلمہ بھی پڑھیں گے حج بھی کریں گے عمرہ بھی کریں گے اور مسجد و مدرسوں کو چندہ بھی دیں گے لیکن دو پیسے کے لیے جھوٹ بولیں گے پھر تو یہ ایمان میں جھوٹا ہے جھوٹا یہ اسلام میں جھوٹا ہے اس کا کیا تعلق ہے ایمان سے اور اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے یہ صرف کا بندہ ہے اس نے اپنے روح کو کمزور کر کے رکھا ہوا ہے اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے اس کی خاطر اللہ تعالیٰ مشق کراتے ہیں پہلے چھوڑاتے ہیں دنیا نقصان نقصان ہونے عادت ڈالو اس اس کی کہ ہو لیکن کے باوجود اللہ کا کہنا مانو جب سیکھ جاؤ گے تم اللہ کا کہنا ماننا تو اللہ نقصان بھی بند کر دیں گے پھر اللہ جتنا چاہیں گے تمہیں عطا کریں گے لیکن پھر تمہارا مقصد ہوگا اللہ کو راضی کرنا میرے دوستوں مومن وہ ہے جس کا مقصد ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا ہم سب کو یہی حال ہے اس زمانے میں عام بیماری ہے اس کو نفاق کہتے ہیں نفاق اور منافق کی سزا سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے اللہ نے فاص سے ہماری حفاظت فرمائے تو ایمان کی مشق کرانے کے لیے ایمان کی تربیت کے لیے کچھ دن کے لیے اللہ تعالیٰ ذرا دنیا کی نعمتیں کم کرتے ہیں اور عادت ڈلواتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا اللہ کو یاد کرنا سیکھو روح کو اس کا ماحول مہیا کرو روح کو اس کی غذا پڑا پھر اللہ ایسا اطمینان قلب نصیب فرماتے ہیں کہ وہ مثالی ہوتا ہے پھر اندر سے بوجھ اتار دیتے ہیں اوپر سے چاہے جتنی تکلیف ہو اندر کوئی بوجھ نہیں ہوتا اور جب اوپر کی نعمتیں خوب ملی ہوتی ہیں لیکن روح کو اس کا ماحول نہیں ملتا تو انسان ایسا بوجھ تلے دبا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کیا بتلاؤں میرے دل میں گھٹن ہوتی ہے مجھے بوجھ محسوس ہوتا ہے میری کمر ٹوٹی جا رہی ہے پھر اسے زندگی بوجھ لگتی ہے زندگی عذاب لگتی ہے اور ساری نعمتیں ہونے کے باوجود وہ زندگی سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے اور بسا اوقات خوشکشی خودکشی کر لیتا ہے کیوں زندگی بوجھ لگتی ہے روح کی بے چینی کی وجہ سے ہاں، ہم نے دیکھا بعض جگہوں کو باز عرب ممالک میں دیکھا ٹیکسی والوں نے حیاتی آداب میری زندگی مصیبت ہے محفوظ رکھے شروع شروع ہو تو عجیب سا لگا یہ جملہ یہ کیا لکھا ہوا ہے حیاتی آداب میری زندگی مصیبت ہے لیکن بعد میں اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی واقعی چاہے ساری دنیا کی دولت مل جائے ساری دنیا کی راحت مل جائے اگر روح کو اس کا ماحول نہیں ملا زندگی عذاب ہوگی عذاب انسان خود اعتراف کرے گا میری زندگی عذاب اب دیکھ لیں دنیا کے وہ ممالک جہاں فرد کی آمدنی سب سے زیادہ ہے جہاں پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں جہاں صرف حکومت دولت مند نہیں ہے ہر ہر شخص دولت مند ہے جہاں تعلیم فری ہے علاج فری ہے مکان فری ہے ملازمت نہ ملے تو خرچ کا بھتہ فری ہے سب سے زیادہ وہیں طلاق ہوتی ہے سب سے زیادہ وہیں خودکشی ہوتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ ڈنمارک میں خودکشیاں ہوتی ہیں حتیٰ کہ وہاں تو اب ایسے ادارے بن گئے ہیں جو تعاون کرتے ہیں پیغام دیتے ہیں اگر آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو خودکشی کا آسان راستہ بتائیں گے اتنی فیس ادا کریں ہم آپ کو آسانی سے مرنے کا طریقہ سکھائیں گے اس میں بھی کاروبار ہو رہا ہے باقاعدہ لوگ فیس ادا کرتے ہیں اور خودکشی کرتے ہیں کیوں زندگی بوجھ ہو جاتی ہے بوجھ اور جب روح کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں اللہ اس بوجھ کو اتار دیتے ہیں ضرورت ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا ہم یہاں اسی لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہم یہ تجربہ کریں جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر بےمانی کر کے پیسے کمانے کے تجربے بہت کیے اللہ ہمیں توفیق دے اب ذرا اللہ کو راضی کرنے کے تجربے کریں ذرا اللہ کو یاد کرنے کے تجربے کریں پیٹ بھر بھر کر کے بہت کھایا اب اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہنے کا تجربہ کریں بہت کیا اب اللہ کی رضا کے لیے پیاسا رہنے کا تجربہ کریں بہت پیر پھیلا پھیلا کر کے سوئے اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذرا جاگنے کے تجربے کریں اور روح کو اس کا ماحول دے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے بوجھ اتار دیتے ہیں کیسے دل کو ہلکا پھلکا کر دیتے ہیں کیسے مطمئن کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ ساری نعمتیں بھی آتا فرمائے تو اللہ کا احسان ہے اللہ کا کرم لیکن قسم کھا کے یہ طے کریں دنیا کی کسی نعمت کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے جس دن تک ہم کھا کہ یہ نہیں طے کریں گے اس دن تک ہم یہ سمجھیں کہ ہم مسلمان نہیں ہوئے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کس کو دھوکہ دے رہے ہیں جب آنکھیں بند ہوں گی تب پتہ چلے گا ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکے تھے ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس ماحول میں مکہ مکرمہ کے اس ماحول میں ان سختیوں میں ان مصیبتوں میں ان تکلیفوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا لم نشرح لك صدرك کیا ہم نے آپ کے دل کو مطمئن نہیں کیا آپ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے بالکل آپ صحیح رخ پر چل رہے ہیں وہ وزارا ان کا بھی درخت اور کیا ہم نے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا جب تک یہ بوجھ آتا نہیں سر پر اس وقت تک پتا نہیں چلتا یہ کیسا ہوتا ہے اللہ انخوا باہر وہ بوجھ جس نے پیٹ توڑ رکھی تھی جس نے جینا مشکل کر رکھا تھا اس بوجھ کو ہم نے اتار اور افان الگ اور ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے لوگ مجھے جانے لوگ مجھے پہچانے میرے چرچے ہوں میرا نام لیا جائے میرے بعد بھی میرا نام لیا جائے اللہ کہتے ہیں جو چرچوں کے پیچھے بھاگے گا میں اس کا چرچا تو کراؤں گا لیکن برائی کے ساتھ کراؤں گا میں اسے بدنام کر دوں گا اور جو میرے پیچھے بھاگے گا جسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی مجھے پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا میں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا نام باقی رکھوں گا اور بھلائی کے ساتھ باقی رکھوں گا نیکی کے ساتھ باقی رکھوں گا اس طرح باقی رکھوں گا لوگ اس کا نام لیں گے تو اس کو دعائیں دیا کریں گے اور ان دعاؤں کو میں اس کے لیے سب کا اجاریہ بناؤں گا مرنے کے بعد بھی اس کے درجات بلند ہوا کریں گے دیکھیں آج ہم اللہ والوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کو دعائیں دیتے ہیں نا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا دین ملا یہ ساری نعمتیں روحانی نعمتیں ملی اللہ ان کے درجات بلند بھر پائیے تو ان کا نام بھی زندہ ہے اور ان کا کام بھی ہو رہا ہے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تکلیفیں گھبرانے کی چیز نہیں ہے تکلیفوں سے مت گھبراؤ گھبرانے کی چیز گنا ہے گنا تکلیف ڈرنے کی چیز نہیں ہے گناہ ڈرنے کی چیز ہے اللہ کے نام فرمانی ڈرنے کی چیز ہے اگر تم نے اللہ کی فرما برداری سیکھ لی تکلیفوں کو کیش کراؤ گے کیش تکلیفوں پر تو اللہ وہ راحتیں دیں گے کہ تمہیں اپنی زندگی کی راحتوں پر افسوس ہوگا کاش یہ بھی تکلیفوں سے بدل گئی ہوگی جن تکلیفوں پر بندے نے صبر کیا ہوگا جب قیامت کے دن ان کا انعام ملنا شروع ہوگا تو وہ کہے گئے اللہ جو مجھے دنیا میں آرام ملا تھا کاش کہ وہ آرام ملا ملا ہوتا مجھے وہاں ساری تکلیفیں ملی ہوتی ہیں اور یہاں اجر ملا اور اللہ نے وعدہ فرمایا دیکھو اگر تم نے ہماری خاطر تکلیف کو برداشت کر لیا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں ہم ایک تکلیف پر تم کو دو آرام دیں گے ان نمال رسری یسور ان نمال رسری تکلیف کے ساتھ ایک تکلیف پر اللہ دو آرام عطا فرمائیں گے ایک تنگی پر اللہ دو کشادگی عطا فرمائیں گے ایک مصیبت پر اللہ دو راحتیں عطا فرمائیں گے فَرْغَفْ اس لیے آپ تو بس عبادت میں لگے عبادت جب کام سے فارغ ہو کھڑے ہو جائے مسلح پر خوب اللہ کو یاد کریں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی کام نہ کریں نہیں اللہ نے دنیا بنائی ہے ضرورت کی جگہ ہے اسباب عطا فرمائے ہیں کام کریں اللہ کو ناراض نہ کریں اور اتنے اتنے مصروف نہ ہو جائے دنیا کے کام میں کہ روح کے تقاضے پورے کرنے کا موقع نہ ملے کام کریں کاروبار کریں محنت کریں ایمانداری سے حلال طریقے سے اور عبادت کے لیے بھی وقت نکالیں اللہ کی یاد کے لیے بھی وقت نکالیں اصل کوئی کمانے والا اتنا کماتا ہے کہ اسے کھانے کا وقت نہ ملے میں کیا بتاؤں بہت مصروف ہوں سیزن ہے میں تین مہینے کے بعد کھانا کھاؤں گا انشاءاللہ ابھی ذرا مارکیٹ بہت اچھا ہو گیا ہے اس لیے مجھے بالکل کھانا کھانے کا موقع نہیں آدمی کہے گا بھائی چاہے جتنا کام ہو کھانا تو کھانا ہی ہے مجھے اور کوئی ایسا ہے جو یوں کہے آج کل ماشاء اللہ بازار بہت اچھا ہے اس لیے میں نے سونا بند کر دیا ہے اب میں تین مہینے کے بعد سوؤں گا جب بازار خراب ہوگا تب سوؤں گا ہمیں اپنے کھانے کی ضرورت کا احساس ہے اس لیے ہم چاہے جتنے مصروف ہوں ہم کھانے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں ہم چاہے جتنے مصروف ہوں ہم سونے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں اصل میں ہمیں آخرت کا احساس نہیں ہے کہ آخرت کیا چیز ہے ہمیں اپنی روح کی ضرورتوں کا احساس نہیں ہے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے جتنے مصروف ہوں چاہے جتنے تھکے ہوں آپ آرام آپ عبادت کا وقت نکال لیتے تھے حضرات صاحب کرام عبادت کا وقت نکال لیتے تھے اللہ ہمیں احساس نصیب فرما دے آخرت کا تو پھر ہم ہم چاہے جتنے مصروف ہوں چاہے جتنے تھکے ہوں ہم کہیں نہ کہیں سے کھینچ تان کر عبادت کا وقت نکال لیں گے عیدا فرغ کا فرق جب کام پورا ہو جائے کھڑے ہو جائیں وہلا اور ربی کا فرق اور اللہ سے دل لگائیں دل دیکھو قانونی عبادت کر لینا الگ ہے اور دل لگانا الگ چیز ہے اللہ سے دل لگائیں حتیٰ کہ آپ کسی بھی کام میں ہو کسی بھی مصروفیت میں ہو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تم کہیں بھی ہو تم اپنے کارخانے میں ہو تم اپنی دکان میں ہو تم اپنے کاروبار میں ہو تم ڈرائیونگ کر رہے ہو تم روڈ پہ ہو تم آفس میں بیٹھے ہو تم گھر کے اندر ہو تم بال بچوں کے ساتھ ہو دل لگانا سیکھو اللہ کے ساتھ ہر وقت اللہ سے دل لگاؤ الا ربی کا فرق اور جب ہر وقت تمہارا دل اللہ سے لگے گا پھر دیکھنا اللہ تم کیسا آرام دیں گے کیسا سکون دیں گے کیسی راحت دیں گے کیسا تمہارے دل کو خوشیوں سے بھر دیں گے سب کچھ ہے آج انسانوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے پھر کہتے نیند نہیں آتی آرام نہیں ملتا بات بات میں غصہ آ جاتا ہے اور اس غصے کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں پرانے پرانے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں بسا اوقات دسیوں بیسوں سال کی پرانی دوستی چھوٹ جاتی ہے ہماری بدمزاجی کی وجہ سے ہمارے غصے کی وجہ سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں طلاقیں ہو جاتی ہیں سب کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ روح بے چین ہوتی ہے اللہ میں سکون عطا پڑتا نیت تو نہیں تھی لیکن موقع کی مناسبت سے ایک بات یاد آ گئی ابھی ہمارے حضرت کی بالکل تازہ کتاب آئی ہے گھر کو جنت کیسے بنائیں یہ جو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا یہ ہمارے روح کی بے چینی کی وجہ سے ہوتے ہیں باہر موجود ہے ماشاء اللہ شکیل بھائی کے بچے لے کر آئے ہوئے ہیں لے جائیں اس کو پڑھیں بہت کام لیکن صرف پڑھ کر کام نہیں بنے گا کرنا ہوگا اللہ ہمیں عطا فرمائے وقت فارغ کرنا پڑے گا تھوڑا وقت نکالنا ہوگا مجاہدہ کرنا پڑے گا طے کرنا ہوگا اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں دنیا کی خاطر اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا اللہ کی خاطر دنیا کو ناراض کر لوں گا دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کروں گا دو پیسے کی خاطر تھوڑے سے نفے کے لیے تھوڑے سے کاروبار کے لیے میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا اور اللہ کی رضا کے لیے دنیا ناراض ہوتی ہے میں کوشش کروں گا کہ کوئی ناراض نہ ہو لیکن اگر وہ کوئی دنیا ضد کر لیتی ہے اور میں جب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں دنیا ناراض ہو جاتی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ناراض ہوتی ہے ہو جانے تو میں اس کی خاطر اللہ کو نہیں چھوڑوں گا اللہ ہمیں ذوق عبادت نصیب فرمائے ذکر کی لذت نصیب فرمائے سجدوں کا سرور عطا فرمائے ذکر کا نور عطا فرمائے تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائے اپنی یاد کا مزہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ جب یہ چسکا لگ جاتا ہے جب یہ مزہ مل جاتا ہے جیسے کوئی مچھلی سے پوچھے تمہیں پانی میں کیا ملتا ہے وہ کہے گی تمہیں کیا خبر مجھے کیا ملتا ہے میں تمہیں نہیں بتلا سکتی اس لیے کہ تم پانی کی مخلوق نہیں ہو جب جس کو پوچھے گا تمہیں اللہ کی یاد میں کیا ملتا ہے تو پھر ہم ہماری روح کہے گی ہم تمہیں کیا سمجھائیں تم تو وہاں کی مخلوق نہیں ہو ہم بتلا نہیں سکتے تم کو بس جو مزہ ملتا ہے وہ تو ہم کو معلوم ہے لیکن ہم تمہاری خاطر اس مزے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے کو کوئی نہیں سمجھا سکتا بچوں کو کوئی سمجھا سکتا ہے بڑے ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے اس سے زیادہ تفصیل مسجد میں ذکر کرتے اچھی نہیں لگتی کوئی سمجھا سکتا ہے بچوں کو بڑے ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے بس یہی کہا جا سکتا ہے جب بڑے ہو گئے تو پتہ چل جائے گا بالکل اسی طرح جس نے اللہ سے دل نہیں لگایا اسے نہیں معلوم اللہ کی یاد میں کیا کیا مزہ آتا ہے بس ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے چک کے دیکھو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا اللہ مجھے بھی چکھائے آپ کو بھی چکھائے آخر ان الحمد للہ رب العالمین اب آئندہ پورے اپریل کے مہینے میں انشاءاللہ ملاقات نہیں ہوگی مئی میں انشاءاللہ مجلس ہوگی اور جس طرح آپ حضرات کو اطلاع ملا کرتی ہے ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے سے انشاءاللہ اس طرح اس مجلس کی اطلاع مل جائے گی لیکن میرے دوستو مجلس تو نہیں ہوگی کام ہمارا جاری رہنا چاہیے ذکر و بے کا اہتمام ہو معمولات کی پابندی ہو یہ گفتگو ذکر کے متعلق معمولات کے متعلق اسی لیے کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شوق عطا فرما دے کہ ہم بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ اللہ کو یاد کیا کرے ہمیں اور کسی کام کا وقت ملے یا نہ ملے ہمیں ذکر کا وقت مل جایا کرے ہمیں تلاوت کا وقت مل جایا کرے ہمیں نمازوں کا وقت مل جایا کرے ہم کو اللہ کو یاد کرنے کا وقت مل جایا کرے اللہ یہ ذوق مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے اور خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ملاقات کریں دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں زبان کو تالو سے چپکا کر رکھیں یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں الہ الا اللہ اللہ اللہ محمد محمد محمد رسول صلی علیہ وسلم وسلم دعا فرمانے سبحان ربی العلی علی علی سیدنا سیدنا آل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اعتراف ہے اللہ ہم نے اپنے جسم کے تقاضے خوب پورے کیے اللہ ہماری روح چیختی رہی کراتی رہی چلاتی رہی کبھی ہم نے اس کی آواز نہیں سنی کبھی ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی اللہ مجرم ہیں ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ آپ کتنے مہربان ہیں ہم گناہ کرتے رہے آپ پردے ڈالتے رہے آپ نے اپنے گناہ ہمارے گناہ بندوں کے سامنے نہیں کھولے اے اللہ لیکن اگر آپ نے قیامت کے دن کھول دیے ہم کس کو منہ دکھائیں گے کیسے سب کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ جیسے آپ نے یہاں پردے ڈالے اللہ ہمیشہ کے لیے پردے ڈال دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما اللہ ہمیں اچھا بنا دیجیے نیک بنا دیجیے اللہ اچھا انسان بنا دیجیے اللہ گناہوں کو معاف فرمائیے خطاؤں سے درگزر فرمائیے اور قیامت کے دن بھی پردہ پوشی فرمائیے اے اللہ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے دلوں کو صاف کر دیجئے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اے اللہ دلوں کی غفلت دور فرمائیے ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ شرمندگی والے اعمال سے حفاظت فرمائیے اللہ بری زندگی سے بری موت سے برے انجام سے حفاظت فرمائیے اللہ کل قیامت کے دن اپنے بڑوں کے سامنے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیجئے اللہ شرمندہ ہونے سے بچا لیجئے اللہ شرمندہ ہونے سے بچا لیجئے اگر حضور نے پوچھ لیا میں نے تمہاری خاطر اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے میں نے تمہاری خاطر پتھر کھائے تھے تمہاری خاطر میرے گھر میں کئی کئی مہینے چولہے نہیں جلتے تھے تم نے کیا کیا تم دنیا کے غلام بن گئے تم دنیا کے پیچھے ایسے سے بھاگے تمہیں دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے نہ میری پرواہ رہی نہ اللہ کی پرواہ رہی اللہ اس دن ہم کیا جواب دیں گے اور اگر حضور نے ناراض ہو کر کہہ دیا جاؤ تمہیں دنیا میں میری پرواہ نہیں تھی آج مجھے بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے تو اللہ ہم کہاں جائیں گے کس کے پاس جائیں گے اللہ کون ہماری پیاز بجھائے گا کون ہماری سفارش کرے گا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے اللہ ہمیں ہدایت دے دیجیے اچھا بنا دیجیے نیک بنا دیجئے اے اللہ ہمارے ظاہر کو سنتوں سے سجا دیجئے ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے اے اللہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا درد اور غم نصیب فرمائیے حضور کی امت کے لیے جو کڑھن تھی اے اللہ اس کا ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائیے اللہ رونے والی آنکھیں عطا فرمائیے اللہ رونے والی آنکھیں عطا فرمائیے اے اللہ آپ کو یاد کرنے والا دل عطا فرمائیے روشن اور منور دل عطا فرمائیے اے اللہ اپنی یاد سننے کے لیے دلوں کے کان کھول دیجیے دلوں کے کان کھول دیجیے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اللہ پل قلبی ذکر اے اللہ اپنے ذکر کے لیے میرے دل کے کان کھول دیجیے اللہ ہمارے دل کے کان بھی کھول دیجیے اللہ دل میں اللہ دل میں اپنا ذکر سنانے سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے دل کو ذاکر بنا دیجیے ہمیں سنا دیجیے اللہ ہمیں سنا دیجیے اللہ ہمیں ذکر کی کیفیت نصیب فرمائیے ذکر کا احساس نصیب فرمائیے ذکر کا ادراک نصیب فرمائیے اللہ اپنی معیت کا احساس نصیب فرمائیے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائیے جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجیے جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و باقی روزگار عطا فرمائیے اے اللہ ہمارے کاروبار میں کاموں میں ملازمتوں میں بچوں کی تعلیم میں تربیت میں برکت عطا فرمائیے اللہ جن بچوں نے امتحانات دیے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرمائیے اے اللہ دین دنیا کی ہر کامیابی سے انہیں مالا مال فرمائیے لیکن اے اللہ اے اللہ دین کی خاطر اللہ اللہ دین کی خاطر دنیا کو قربان کرنے کے جذبات عطا فرمائیے دنیا کی خاطر دین کو قربان کرنے کی مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ آپ راضی ہو جائیے اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے اللہ اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے قیامت کے دن اللہ اپنی لکھا نصیب فرمائیے اپنا دیدار نصیب فرمائیے اللہ ان لوگوں میں شامل فرمائیے جن کے لیے آپ اعلان فرمائیں گے بندوں میں تم سے راضی ہو گیا اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اللہ اللہ آپ ہمیں بھی انہی میں شامل فرما لیجیے اللہ ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لیجیے کہ جب ساری مخلوق محشر میں نفسی نفسی میں مبتلا ہوگی تو آپ اپنے ان بندوں کا اکرام پر رہے ہوں گے ان کے لیے دسترخوان لگے ہوں گے وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اللہ ان بندوں اور بندیوں میں ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو شامل فرما لیجیے پروردگار عالم ان مجلسوں کو قبول فرما لیجیے اللہ ہمیں ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے اپنا دھیان نصیب فرمائیے اپنا ذکر نصیب فرمائیے اے اللہ اے اللہ نمازوں میں خوش و نصیب فرمائیے احسان والی نماز عطا فرمائیے اے اللہ سجدوں کا سرور عطا فرمائیے ذکر کا نور عطا فرمائیے تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے اللہ تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے پرور عالم حاضری نے مجلس کے دلوں کی تمام جائز تمنائیں اور برادیں پوری فرما دیجیے اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ پھر ملاقات کرائیے درمیان میں جتنے اعمال کی آپ توفیق دیں ان سب کو قبول فرمائیے ان میں آسانیاں اور سہولت پیدا فرمائیے اللہ اور قسم کی شرور و ویتن سے ہماری اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک و کار بنائیے اعت گزار بردار بنائیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمائیے مناسب وقت پر ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے اللہ خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیے اللہ گھروں کے ماحول کو خوشیوں سے بھر دیجیے آپس کے اختلافات دور فرمائیے آپس کے لڑائی جھگڑے دور فرمائیے